شعبہ نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے خبر دی انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے یوں بیان کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے یہاں مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے پھر عمار بن یاسر اور بلال رضی اللہ عنہم آئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوبیس